Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 16 of the Database Management System course. The course code is CS403. In the lecture number 15, we were discussing the Relational Data Model. We discussed a very important component of the Relational Data Model, and that was integrity constraints. We studied different types of integrity constraints. After that, we started the discussion on the design of logical database design. The logical database design is basically obtained by converting the conceptual database design into the relational data model. So it is a bit different from the conceptual database design, where we design the system, we design the database from the scratch by analyzing the uh, data flow diagram and other analysis tools. Whereas in the logical uh, database design, we simply transform it from the conceptual database design. We started the discussion on the logical database design by studying the transformation of the entity types and different types of attributes into the relational data model. Today we will start our discussion by studying the conversion of the different types of relationships into the relational data model. So let's start today's lecture. Before transforming a relationship into the relation data model, you have to analyze the cardinality and the degree of the relationship. So this is going to be the pattern of our discussion about the transformation of the relationship, that we study by different cardinalities, how we transform different types of relationships. And we'll start from the binary relationships. You must remember that the binary relationships are those relationships one to one cardinality one to many and many to many so this is how we are going to start reminder I repeat here to many cardinality One instance of one entity type may be related with many instances of the other entity type, and inversely, one instance of the second entity type is related only with one instance of the first entity type. So this is a one-to-many relationship. So how do we transform a one-to-many relationship into the relational data model? So the primary key of the relation against many side entity type contains the primary key of the relation for entity type on one side as foreign key. Dear students, as we have already discussed that whenever we want to transform an ER diagram into the relation data model, the first rule is we simply transform each entity type into a relation. So far in a binary relationship, we have transformed the participating entity types into equivalent relations. Now it is turn of the relationship a one to many relationship اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ وہ اینٹی ٹائپ اب دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو میں تھوڑی ایک چیز ایکسپلین کر دوں تاکہ آگے جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں آپ کنفیوز نہ ہو کیونکہ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اینٹی ٹائپ کو we transform into the relation تو ابھی جس وقت میں اب ہم جب بات کریں گے ریلیشن شپ کی اس میں جب میں اینٹی ٹائپ کی بات کروں یا میں ریلیشن کی بات کروں تو پھر آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ میں ان اینی ٹائپس کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم آلریڈی ٹرانسفارم کر چکے ہیں اور ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ you must differentiate between a relation and a relationship yes because this I have seen it many times that student confuse these two things they intermix other whereas there are two entirely different things دیکھیے when we see relationship technically speaking this is purely a construct of the E R data model and we when we see the relation it means the structure of the relational data model so there is there is a lot of difference between there is a huge difference between them so they are not the same ٹھیک ہے دونوں جس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں دونوں جس دنیا کے اندر ہیں دے آر ڈفرنٹ وہ ای ڈاٹا ماڈل ہے یہ ریلیشنل ڈاٹا ماڈل ہے اس لیے برائے مہربانی ان دونوں کو آپس میں مکس مت کیجیے دے آر ڈفرنٹ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب one to many relationship ہوگا تو جو پارٹیسپیٹنگ ٹائپس تھیں ایک بائنی ریلیشن شپ کی ان کو ہم پہلے ٹرانسفارم کر چکے ہیں دا ریلیشن جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جو آپ کی مینی سائڈ کے اوپر آپ کا ریلیشن یا وہ اینٹی ٹائپ جس کے اگینسٹ وہ ریلیشن ملا تھا اس کی جو پرائمری کی ہے بلکہ اس کے اندر فورن کی کے طور پہ آئے گی جو ون سائڈ پہ تھا اس کی پرائمری کی دوبارہ ون سائڈ پہ جو آپ کی اینٹی ٹائپ تھی یا اس کو یوں کہیں کہ وہ relation that has been created by transforming the entity type on the one side of relationship اس کی پرائمری کی آ جائے گی as foreign key into the entity type اور the relation against many side اور دیکھیے جیسے وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ فورن کی کا پرپز کیا آبجیکٹو کیا ہے فورن کی از بیسیکلی کہ is an attribute that works as a link between two relation اور اینٹری ٹائپس تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ one to many relationship جو ون سائڈ پہ آپ کی اینٹری ٹائپ ہے اس کی پرائمری کے جو ایٹریبیوٹ ہے چاہے وہ سنگل ایٹریبیوٹ ہے اور یہ ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہیں وہ آ جائیں گے وہ شامل ہو جائیں گے ان دا اینٹی ٹائپ جو کہ مینی سائڈ کے اوپر ہے اور اس میں یہ یوز ہوگی ایز فورن کی جو ہی آپ اس کو فورن کی ڈکلیئر کریں گے ساتھ ہی اس کے اوپر جو ریفرنشل انٹیگریٹی کنسٹینٹ ہے وہ امپوز ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اٹ مینس کہ دا فورن کی ادھر اٹ وڈ بی نل اور it would contain a value that matches a value in the primary key in its home relation تو اس طرح سے جو آپ کا یہ ریلیشن شپ ہے دس ول بی تو ون ٹو ون جو ریلیشن شپ ہے آپ کا وہ امپلیمنٹ ہو جائے and mind it we said in start of this lecture that the transformation of the relationship it depend upon the cardinality and the degree of the relationship تو relationship one to many آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس میں دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کے پاس نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ہمارے پاس بائنی ریلیشن شپ ہے جس میں کہ امپلائی اور پروجیکٹ ہیں اب یہاں پہ یہ شو رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ بہت سے امپلائی کام کرتے ہیں اب یہ آپ کے پاس ایک بائنڈری ریلیشن شپ ہے جس کی کارنالٹی جو ہے وہ ون ٹو مینی ہے جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو اس کی پارٹیسپیٹنگ اینٹی ٹائپس ہیں ان کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ریلیشن کے اندر تو ایمپ اینٹی ٹائپ کے اگینسٹ ہمارے پاس ایک ریلیشن آ گیا یہ ایمپ ہمارا ریلیشن اور اس کے وہی ایٹریبیوٹ جو کہ اینٹی ٹائپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھے اسی طرح جو پروجیکٹ ہماری اینٹی ٹائپ تھی اس کے اس کو بھی ہم نے ٹرانسفارم کر لیا انٹو ریلیشن اور جو پروجیکٹ کے تمام they become a part of your project relation اب جو آپ کا ریلیشن شپ تھا اس کے لیے چونکہ اب آپ ڈائگرام کو دیکھیں تو جو آپ کے پاس ایمپ uh, ہے اس طرف آپ کے پاس مینی کا سمبل ہے اور پروجیکٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ون کا سمبل ہے تو ہم نے بھی پڑھا تھا کہ ون سائڈ پہ جو آپ کے پاس ریلیشن ہے یا جو اس ٹائپ ہے اس کی پرائمری کی آ جائے گی as foreign key into the many side type اس کے ہم کیا کریں گے جو پروجیکٹ ہے اس کی جو پرائمری کی ہے اس کو شامل کر لیں گے ہم امپلائی کے اندر ایز فورن کی اور دیکھیے کہ جو پروجیکٹ آئی ڈی ہے اس کو ہم نے ڈاٹ کے ساتھ انڈر لائن کر دیا کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ فورن کی ہے whereas the primary keys are underlined with a solid line اور مائنڈ اٹ یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ you do not need to give the same name to the primary and foreign key they can have different but they must have the same domain اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس کو فورن کی ڈکلیئر کر دیا فورن اس پہ ریفرنشیل کنسٹینٹ امپوز ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس فورن کی ہے پروجیکٹ آئی ڈی کی امپلائی ریلیشن کے اندر اس میں جو ویلو آئے گی یا تو وہ نل ہوگی یا وہ لازمی طور پہ میچ کرے گی کسی نہ کسی ریکارڈ سے کے اندر پروجیکٹ آئی ڈی کی ویلو کے ساتھ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آئیے آگے چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے one to many relationship کو اور اس کی کنورشن کو اس کی ٹرانسفارمیشن کو اس میں ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی ٹیکنیکل اور اہم بات وہ یہ ہے کہ whenever you are implementing a one to many relationship تو جو آپ کی ون سائڈ ہے جس طرح ون ہے جیسے ابھی ہمارے پاس پچھلے اگزامپل میں پروجیکٹ uh, سائڈ پہ جو ہے ہمارے پاس وہ ون کارڈنیلٹی uh, آپ اس ون سائڈ کی جو منیمم کارڈنیلٹی ہے کائنڈلی اس پہ غور کیجیے گا because it needs special attention it needs special treatment کیسے اگر آپ کی جو منیمم کارڈنیلٹی ہے اس ریلیشن شپ کی جو ون سائڈ پہ اگر تو وہ آپشنل ہے زیرو لکھا ہوا ہے اپنے ڈائگرام پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپشنل ہے تو اس کیس میں جو آپ کی فورن کی ہے وہ نل ہو سکتی ہے اور ویسے یہ چیز جو ہے بائی ڈیفینیشن بھی فورن کی کے اوپر ہے اور ریفریشن کنسٹینٹ جو ہے وہ بھی اس پہ یہی چیز امپوز کرتا ہے کہ جو فورن کی ہے وہ نل ویلو لے سکتی ہے لیکن اف کمپلسری میک فورن کی ناٹ نل اس کی کیا سگنیفیکینس ہے dear students it relates to a very important role in the organization in the system that you are developing that you are developing the database for role یہ ہے کہ کیا آپ کی جو ایک اس میں جو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں جو آپ کی مینی سائٹ پہ آپ کے اینٹی ٹائپ ہیں کیا کوئی اس کا انسٹنس بغیر ریلیٹ ہوئے ون سائڈ والے اینٹی ٹائپ کے ساتھ ایگزٹ کر سکتا ہے سوال یہ اگر ایسا ہے اگر وہ بغیر ریلیٹ ہوئے ایگزٹ کر سکتا ہے تو آبیسلی اس سے جو منیمم کارنیلٹی ہے دیٹ وڈ بی زیرو یا وہ آپشنل ہوگی جیسے اس کے ہمارے اگزامپل میں اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی امپلائی ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو کسی پروجیکٹ پہ کام کیے بغیر کسی آرگنائزیشن میں ایگزٹ کر سکتا ہے تو اس صورت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں by making the minimum cardinality on the one side of the relationship as optional اور زیرو تو اس کیس میں تو فورن کی آپ کی نارمل رہے گی but if the situation is کہ آپ کا جو امپلائی ہے it can not exit with in the with without being link to a project اس کیس میں جو منیمم کارڈنلٹی ہے آپ کی ون سائڈ پہ that would be one it means that would be compulsory جب کمپلسری ہو گئی اس کیس میں ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ امپلائی کسی کو بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ he can exit in the organization اور اس کی ڈیٹا بیس کے لحاظ سے کیا ریپرزینٹیشن ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ امپلائی ٹیبل کے اندر امپلائی ریلیشن کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جس ایٹریبیوٹ کو فورن کی ڈکلیئر کریں گے you will impose an additional constant on that and that would be not null یعنی کیا ہوگا کہ یو ول ڈکلیئر دا فورن کی ایز ناٹ نل کیوں کہ اب جو آپ کا مینی سائٹ پہ ایک ٹائپ uh, ہے اس کے ایک انسٹنس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ لازمی طور پہ ریلیٹ کرے یا اس کو پہلی ٹرمنالوجی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it has become a weak entry type دیکھیے بائی ڈیفینیشن جو آپ کی فورن کی ہے اٹ کین بی نل اور ظاہر ہے کہ آپ نے جو ریفرنشل کنسٹنٹ ہے اس میں بھی اپنی چیز پڑھ لی ہوئی ہے کہ جو آپ کی فورن کی ہے it can be null it can have the null value لیکن اس سچویشن میں جبکہ آپ کی مینی سائڈ ویلو جو اینٹری ٹائپ ہے اس کا لنک ہونا لازمی ہے اس کیس میں you will declare the foreign key as not نل اور جو پیچھے ہم نے ایگزامپل ابھی ڈسکس کی ہے امپلائر پروجیکٹ کی اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں جو آپ کی منیمم کارڈنیلٹی ہے وہ کمپلسری ہے یعنی کہ ون ہے اس کیس میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ you will declare the foreign case not null لیکن جو دوسری اگزامپل ہے ہمارے پاس ہے ڈپارٹمنٹ اور امپلائی اس میں ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک امپلائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ابھی تک کوئی ڈپارٹمنٹ اسائن نہ ہوا ہو تو ایسی سچویشن کہ جب employee has been hire of the organization لیکن ابھی تک اس کو کوئی ڈپارٹمنٹ اسائن نہیں ہوا ہے یہ بائن ریلیشن شپ اور ون ٹو مینی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ جائے گا اور ایک ڈپارٹمنٹ بہت سے امپلائی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو آپ کی ون سائٹ پہ آپ کے ٹائپ ہے یعنی کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ جو منیمم کارڈنلٹی ہے وہ زیرو ہے آپشنل ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو فورن کی کے طور پہ جب ایٹریبیوٹ شامل ہوگا امپلائی کے اندر ڈپارٹمنٹ کا آئی ڈی تو that would be as a normal foreign key یعنی وہ نل ویلو رکھ سکے گا آئی ہوپ جو یہ میں نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ آپ نے منیمم کارڈنلٹیز کو غور کرنا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ بہت باریک سی بات ہے بہت ٹیکنیکل بات ہے آئیے آگے چلتے ہیں many to many relationship یعنی ہمارے پاس بائنی ریلیشن شپ ہے اور جو کارڈنلٹی ہے اس ریلیشن شپ کی وہ مینی ٹو مینی ہے اور to be to revise it briefly وہ یہ ہے کہ جب when we see a many to many relationship اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک اینٹی ٹائپ کا جو انسٹنس ہے وہ ریلیٹ کر سکتا ہے بہت سے انسٹنس کے ساتھ دوسری انڈی ٹائپ کے اور اسی طرح جو دوسری انڈی ٹائپ ہے اس کا ایک انسٹنس پہلی انڈی ٹائپ کے بہت سے انسٹنس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے تو یہ تو ہے ہمارے پاس ایک many to many relationship اب پہلی بات تو, تو پھر وہی کہ جو آپ کی پارٹیسپیٹنگ اینٹی ٹائپس ہیں both of them they been transformed into the relations اور جو اس کی پرائمری کی تھی وہ ان کی پرائمری کی بن چکی ہے اور جو تمام ایٹریبیوٹس تھے ان اینٹی ٹائپس کے they are been included as the attributes of these relations generally ہم یہ کرتے ہیں کہ for a many to many relationship آپ کیا کریں کہ آپ سمپلی ایک تیسرا ٹیبل کریٹ کر دیں یعنی جو آپ کے پاس many to many relationship ہے وہ بھی بن جائے گا ایک تیسرا ٹیبل اور اور جو آپ کے پاس مینی ٹو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم بعض دفعہ ایسوسیٹو اینٹی ٹائپ بھی کہتے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ generally the primary keys of the participating entity types are declared as the primary key of this third relation یعنی وہ جو ہمارے پاس تیسرا ٹیبل بنا تھا اس کی پرائمری کی ان دونوں پارٹیسپیٹنگ اینٹی ٹائپس کہہ لیں یا جو ان کے گیس ریلیشن بنے تھے ان دونوں سے ملا کے اس کا اس کی پرائمری کی بن جائے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ بعض کیسز میں جیسے ہم پہلے ایگزامپل دیکھ چکے ہیں کہ بعض کیسز میں جو آپ کے پاس ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اپنے بھی کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں the descriptive attributes of the relationship تو جو یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے they will become the part of this third table وہ اس میں شامل ہو جائیں گے آئیے ایک سی ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک مین ٹو مین ریلیشن شپ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں بک اور اسٹوڈنٹ اس کا مطلب کیا ہے ظاہر ہے کہ اس کو ہم ڈسکرائب کریں if in the language of the organization of the system then we can see کہ one book can be issued by many students one student can borrow many books تو یہ ہمارے پاس ایک ریلیشن شپ ہے اب دیکھیے کہ ان دونوں جو آپ کے پاس اب دونوں جو آپ کے انٹی ٹائپس ہیں ان کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں تو جب ہم اس کو ٹرانسفارم کریں گے to the relation data model تو یہ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس اسٹوڈینٹ تھا وہ بن گیا اسٹوڈینٹ بک اینی ٹائپ بن گئی بک ٹیبل اور جو ان کے درمیان ریلیشن شپ تھا اس میں کیا کیا کہ ایک تیسری ہم نے ریلیشن کریٹ کر دیا ٹرانزیکشن اس کا ٹرانس نام یہاں پہ دے دیا اور جو دونوں کی پرائمری کیز ہیں وہ دونوں مل کے بن جائیں گی اس ٹیبل کی پرائمری کی تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک ریلیشن شپ کو جو کہ بائنڈری ہے اور مین ٹو مینی ہے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ان ٹو اے ریلیشن اور پھر دیکھیے کہ اب جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس ریلیشن شپ کی کوئی پراپرٹیز ہیں اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا یہ دیکھیے کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے دو ایٹریبیوٹس دکھائے گئے ہیں اس میں ایک ہے ایشو ڈیٹ اور ریٹرن ڈیٹ لاجک اس کی یہی ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ بک ایشو کرواتا ہے تو جب ایشو کرواتے ہوئے یو نوٹ سے ایشو ڈیٹ جب واپس کرے گا تو اس کی ریٹرن ڈیٹ آپ نوٹ کریں گے تو یہ جو ایٹریبیوٹس دونوں they have been declare as the attributes of the relationship کیوں اس لیے کہ جیسے میں آپ سے پہلے ایک لاجک بتائی تھی کہ جب بھی آپ نے ایٹریبیوٹ کے بارے میں سوچنا ہے کہ either should be associated with the participating types اور ود دا ریلیشن شپ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی ویلو کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے if you need a single reference of the type پھر تو وہ اسی ٹائپ کے ساتھ رہے گا but if you need the reference of the participating تو پھر وہ it is declared as of the relationship مثال کے طور پہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایشو ڈیٹ تو you can not know the issue date by just knowing the student I D اگر آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹ کی ایشو ڈیٹ کیا ہے نو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بک کی ایشو ڈیٹ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ بک تو بہت سے اسٹوڈنٹ ایشو کروائی ہوگی اس لیے آپ کو پراپرلی جاننے کے لیے کہ ایشو ڈیٹ کیا ہے you need to know both of them the student I D and the book I D تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس بک کی ایشو ڈیٹ کیا ہے اس بک کی جو اسٹوڈنٹ نے ایشو کرائی تھی اس کی ایشو ڈیٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ attribute has to be associated with the relationship اسی لیے جو ایشو ڈیٹ ہے اور ریٹرن ڈیٹ ہے دے آر بین ڈکلیئر دا اور اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو اس ریلیشن شپ کے اور بھی ایٹریبیوٹس بن سکتے ہیں مثال کے طور پہ فائن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے uh, دن الوکیٹ کیے ہوئے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کو بک رکھنے کے فرض کریں کہ آپ نے اس کو پندرہ دن کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ نے بک رکھ سکتے ہیں تو اگر فرض کیجیے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے پندرہ دن سے زیادہ دن کے لیے اگر بک رکھتا ہے تو وہاں سے جو جب وہ واپس کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے اس اس اس ڈیٹ ڈیٹ کو کو ایشو کروائی تھی واپس کی ہے تو کا فائن بنے گا اگر یہ پندرہ دن سے زیادہ سے کتاب رکھی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ you can also associate more attributes with such relationships اب اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ریلیشن شپ ہے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں تو وہی جب ہم اس کو ٹرانسفارم کریں گے تو دونوں پارٹیسپیٹنگ اگینسٹ دو ریلیشن بن گئے جو آپ کا ریلیشن شپ تھا اس کے اگینسٹ ایک تیسرا ریلیشن بن گیا اس کی پرائمری کی دونوں کی پرائمری کی مل کے اور جو اس کے ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹس تھے they have been made a part of the third table جو کہ ہم نے ریلیشن شپ کے اگینسٹ کریٹ کیا ہے جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں بائنری ون ٹو ون دو اینٹی ٹائپس انوالو ہیں کرنلٹی ون ٹو ون اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک special form of one to many relationship کہ جس میں ظاہر ہے کہ جو آپ کے پاس ایک سائڈ پہ تو ون ہے ہی ہے لیکن دوسری سائڈ پہ آپ نے اس کو بجائے مینی کے ون کر دیا اور اس کو ہم اسپیشل فارم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں because it gets a treatment similar to to the one many relationship تو primary key of one end type has to be included in the other as form key یعنی ان میں سے جو دونوں آپ کے پاس ون ٹو ون ہے ایک ہی پرائمری کی کو دوسرے میں شامل کرنا ہوگا ایز فورن کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس کی کیونکہ دونوں طرف ہے تو ون تو ہمیں کس سائڈ کی جو پرائمری کی ہے کس طرف ایس فورن کی شامل کرنی چاہیے تو اس کا رول یہ ہے کہ normally primary key of the compulsory side is included in the optional side یعنی جو آپ کے پاس one to one relationship ہوگا اس سے موسٹ آف دا ٹائم ایک جو ہے کم از کم وہ آپشنل ہوگا تو جو آپ کی کمپلسری سائڈ پہ اینٹری ٹائپ ہے اس کی پرائمری کی آپ شامل کر دیں جو آپشنل سائڈ پہ ہے آپ کی اینٹری ٹائپ اس کے اندر ایس فورن کی ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو یہ ٹریٹمنٹ انورس بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جو آپشنل سائڈ پہ آپ کی اینٹی ٹائپ ہے اس کی جو پرائمری کی ہے وہ بھی آ سکتی ہے کمپلسری سائڈ والی میں ایز فورن کی لیکن یہ لاجک یا یہ ہم اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جو کمپلسری سائڈ والی ہے اس کی شامل کرتے ہیں آپشنل سائڈ پہ اس لیے کیونکہ دیکھیے کہ جو یہ ریلیشن شپ ہے یہ آپشنل ہے یعنی اس سائڈ سے اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جس وقت بھی وہ ریکارڈ آپ کا ریلیٹڈ ہوگا آپشنل سائڈ پہ کیونکہ میں جب شامل کریں گے اس کے لیے تو کمپلسری ریلیٹ ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ اس فورن کی میں لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی ویلو ہوگی دوبارہ ون ون ٹو ہے ادھر کمپلسری ادھر آپشنل آپ نے کمپلسری سائڈ کی پرائمری کی شامل کی آپشنل سائڈ پہ کیوں کیونکہ اس کے لیے اس اینٹری ٹائپ کے لیے ریلیٹ ہونا کمپلسری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی you will you will add جب اس کے اگینسٹ جو ریلیشن ہے اس میں جب ایک ریکارڈ ایڈ کریں گے تو اس میں جو فورن کی ہوگی اس میں لازمی طور پہ آپ کوئی نہ کوئی ویلو جو وہ ڈالیں گے جبکہ اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ الٹا کرتے یعنی کہ اگر آپ ون سائڈ جو کمپلسری سائڈ ہے اس اس اس کی کی میں میں شامل کرتے اگر آپ فورن کی اس کا ہوتا یہ کہ اس میں اس کے لیے آپشنل ہے تو کئی ریکارڈ میں ہو سکتا تھا ڈیپینڈنگ اپون سچویشن کہ بعض کیسز میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ریکارڈ کے اندر آپ کے پاس جو فورن کی ہے اس میں ویلو نل ہوتی تو اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے it's not a very big reason جس کو کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے لیکن ایک ریکمینڈیڈ uh, اپروچ یہی ہے کہ آپ نل کو اوائڈ کرنے کے لیے اس سے یہ یہ کہ بیسیکلی نل جو ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے ایک ویسٹیج بھی ہے اسٹوریج کی تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپشنل سائڈ والی جو ہے اس طرف شامل کر دیتے ہیں کمپلسری سائڈ والی ادروائز اگر آپ کوئی سی بھی کسی طرف کر دیں تو یہ چیز جو ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کو ایگزامپل جو ہے اگلے پیج پہ نظر آئے گی آئیے دیکھتے ہیں اس پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر کہ اسٹوڈنٹ اور ہابی کے درمیان جو ہے ایک ون ٹو ون ریلیشنشپ دکھایا گیا ہے اب ہابی جو ہے اس سائٹ پہ آپشنل ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ہابی ہو اس لیے اس کو وہاں پہ آپشنل کیا گیا ہے اور ہابی سے جو اسٹوڈنٹ کی طرف ہے that is been declare as compulsory اس کا مطلب یہ کہ whenever you place a hobby whenever you enter an the relation hobby تو اس کو لازمی طور پہ you will associate with some student تو اس لیے اس کو سیٹ پہ کمپلسری کیا گیا ہے تو جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹ کے گیا اسٹوڈنٹ ریلیشن جو ہابی آپ کے گیا ہابی ریلیشن اور جو اسٹوڈنٹ کی پرائمری کی ہے وہ شامل ہو جائے گی ہابی کے اندر ایز فورن کی جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے یونری ریلیشن شپ یعنی ایسے ریلیشن شپ جس میں ایک ہی ٹائپ انوالو ہے اور اس میں وہ اپنے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے ان کو ہم جو ہے وہ ریکرسیو ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ depending upon the cardinality unary one to many introduce the primary key of the same type as foreign key جس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایک one to many relationship ہے یونری اس کے اندر اپنا ہی جو پرائمری کی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی but this time as foreign key اور مائنڈیڈ جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ اسی کی پرائمری کی شامل کر دیں گے فورن کی تو لازمی طور پہ you will have to name it differently in this case پہلے میں سے کہا تھا نا کہ فورن کی جو ہے وہ it can have the same name but it can also have the different name but domain must be the same لیکن اس کیس میں جو آپ کی فورن کی جو کہ اپنے ہی اندر شامل ہو رہی ہے تو اس کا لازمی طور پہ نام مختلف ہونا چاہیے پرائمری کی اس کے ساتھ کیوں کیونکہ this is one of the basic properties of the relation کہ وہ جو آپ کا ایٹریبیوٹ نیم ہے it has to be unique تو آپ اس کو نیم ڈفرینٹلی کریں گے اس کے بعد اگر یہ ہے کہ many to many unit requires creation of another relation with a composite primary key جب آپ کا many to many relationship ہو گیا یونری تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ جو آپ کے پاس اینڈری ٹائپ اٹ ہے جو اس یونری ریلیشن شپ میں انوالو ہے جو اس کے اندر کنٹین کرتا ہے ریلیشن شپ تو اس کے اگینسٹ آپ جو اینٹی ٹائپ ہے اس کے اگینسٹ بنا لیں گے ایک الگ ٹیبل لیکن جو یہ ریلیشن شپ ہے اس کے اگینسٹ بھی you will create another table اور اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کی جو پرائمری کی ہوگی وہ کمپوزٹ ہوگی کس سینس میں کہ آپ کی جو یہی پرائمری کی ہے یہ تو جو آپ کی مین اینٹی ٹائپ کی ہے وہ تو اس میں شامل ہوگی لیکن ساتھ ہی اس میں کوئی اور ایٹریبیوٹ آپ شامل کریں گے کیونکہ یہ ایک میرٹ ریلیشن شپ ہے اس لیے اس میں وہ ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ ایگزٹ کرے گی آپ کی پرائمری کی اس کی ایگزامپل آپ کو کلیئر ہوگی جب آپ نیکسٹ سلائڈ پہ مثال کے طور پہ اگر آپ پہلے دیکھیں اس سلائڈ پہ ہمارے پاس اینٹری ٹائپ ہے امپلائی اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ریکرسو ریلیشن شپ ہے جس میں کہا کہ مینیجرز تو ہم نے یہ کہا کہ ایک امپلائی جو ہے وہ بہت سے امپلائیز کو مینج کرتا ہے whereas one employee is manage by only one manager تو یہ ایک one to many relationship ہے جو کہ ریکرسو ہے یونری ہے اب اس کیس میں ہم کریں گے یہ کہ ہم اس میں جو اس کی اپنی پرائمری کی ہے یعنی جو یہ ہمارے پاس امپلائی اینٹری ٹائپ ہے اس کو ہم پہلے ٹرانسفارم کریں گے ایک ریلیشن میں جو کہ ہم نے کہہ دیا کہ امپلائی بن گیا تمام ایٹریبیوٹس اس میں آگے انکلوڈنگ دا پرائمری کی اس کو ہم نے انڈرلائن کر دیا یہ پرائمری کی ہو گئی ہے اب اب یہ کریں گے کہ جو آپ کی اس کی پرائمری کی ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ امپلائی آئی ڈی ہے اس کو ہم دوبارہ لکھ دیں گے اسی ٹیبل کے اندر اور ریفرنس اس کو اپنا ہی دے دیں گے کہ یہ اپنی ہی جو ہے وہ پرائمری کی یعنی کہ اس فورن کی کا جو ہوم ریلیشن ہے وہ یہی ہے but mind it you will have to name it differently مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے اس کو کہہ دیا مینیجر آئی ڈی اس کا اس سے مطلب کیا ہوگا کہ جو آپ کا ہر امپلائی ہے جب اس کا آپ ریکارڈ انٹر کریں گے تو جو اس میں مینیجر آئی ڈی ہے اس میں ایک اور امپلائی کی آئی ڈی ہوگی جو کہ اسی ٹیبل کے اندر ایگزٹ کرتا ہوگا how the manager I D of the manager itself یہ جو ہے وہ نل ہو سکتا ہے نل بھی ہو سکتا ہے یا اگر آپ کے یہاں یہ سچویشن ہے یہ اگر رول ہے آرگنائزیشن میں کہ جو آپ کے مینیجر ہیں ہر مینیجر کا جو مینیجر ہے وہ ایک اور مینیجر ہوگا یا کوئی ہائر لیول کی پوسٹ آفس کے وہ پریزیڈنٹ ہے یا کوئی چیف ایگزیکٹو ہے that acts as manager of the managers تو وہ تو آپ کا اپنا رول ہے وہ تو آرگنائزیشن کا اپنا رول ہے لیکن ادروائز ہر امپلائی جو کہ مینیجر نہیں ہے اس کی جو یہ مینیجر آئی ڈی کی ایٹریبیوٹ ہوگا اس میں آئی ڈی آئے گا کسی ایک ایسے امپلائی کا جو کہ مینیجر ہے اور اس کا ریکارڈ اسی ٹیبل کے اندر ہے جبکہ اگر آپ جو مینیجر اٹ سیلف ہوگا جو مینیجر ہے اس کی اس کے جو ریلیشن ہے جو اس کا ریکارڈ ہے اس کی جو فورن کی ہے اس میں نل ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مینیجر ہے اس کا کوئی اور مینیجر نہیں ہے this is how you treat a one to many relationship اب دیکھیے کہ اگر یونری مین ٹو مینی ہو مثال کے طور پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک نظر آ رہا ہے ایک یونری ریلیشن شپ جس میں کہ ہماری جو اینٹری ٹائپ ہے وہ ہے آئٹم اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک فیکٹری فرض کریں وہاں ڈفرنٹ آئٹم بنتے ہیں اب ہر آئٹم جو ہے وہ بہت سے آئٹم سے مل کے بنتا ہے تو آئٹم ایک آئٹم بھی وہاں موجود ہے اور جن سے مل کے وہ بنا ہے جن آئٹم سے مل کے بنا ہے وہ بھی وہیں موجود ہے مثال یہ کہ ان کا ریکارڈ بھی وہیں پہ موجود ہے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کا دیکھیں جو مدر بورڈ ہے کمپیوٹر مدر بورڈ کے اوپر بہت سے کمپوننٹ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مختلف آئی سیز ہیں اس میں مختلف لٹ سے کہ اس میں کوئی اور رجسٹرز ہیں کوئی ہیں اس طرح کی چیزیں اس میں اس میں پروسیسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں سلاٹس ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ایک مدر بورڈ کے اوپر جو ہے فکسڈ ہیں اس کو پتا کہ ہمارا جو مدر بورڈ ایک ایسا آئٹم ہے جو اور آئٹم سے مل کے بنا ہوا ہے لیکن مدر بورڈ اٹ سیلف جو ہے that is part of another item جسے ہم کمپیوٹر کہیں اب اگر کمپیوٹر کو دیکھیں یا ایک سی پی یو کو دیکھیں اس کے تو سی پی یو جو ہے سب کہیں گے کہ اس میں پاور سپلائی ہے مدر بورڈ ہے ہارڈ ڈسک ہے تو یہ سب چیزیں مل کے جو ہے یہ سی پی یو بنتی ہیں لیکن پھر اگر کمپیوٹر کو دیکھیں تو سی پی یو جو ہے وہ اس کا کمپوننٹ ہے جیسے ہم کہیں گے کہ C P U keyboard mouse بلڈ سے مانیٹر یہ مل کے جو ہے یہ کمپیوٹر ایک بن جاتے ہیں ایک آئٹم بن جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہماری اینٹی ٹائپ ہے اس کا ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں کہ اس کی کارڈنلٹی ہے کیا مطلب ہے کہ ایک آئٹم جو ہے وہ بہت سے آئٹم سے مل کے بنتا ہے یہ ایک سائڈ مینی ہو گیا اور دوسری بات ہے کہ ایک آئٹم جو ہے وہ بہت سے آئٹم میں استعمال ہوتا ہے ان کے ان کے بننے میں شامل ہوتا ہے تو دونوں سائڈ سے یہ مینی ہے اور ریکرسر کیونکہ اپنے آپ کو پوائنٹ کر رہا ہوگا اس کیس میں جب ہم اس کو ٹرانسفارم کریں گے تو اس کو ہم یو ٹریٹ کریں گے کہ جو ہمارا آئٹم ہے اس کے اگینسٹ ہم straight away will form a relation جس کا نام اپنے آئٹم رکھ دیا تمام ایٹریبیوٹس including the primary key they are made a part of that relation یہ تو ہو گیا اب آپ یہ کریں گے اس کیس میں you will create another relation جو کہ اس ریلیشن شپ کے لیے ہوگا فرض کریں ہم اس کا نام دے دیتے ہیں کہ کمپونیٹس کہہ دیں اس کا نام یا کمپوزڈ کہہ دیں اس کا نام اس کا نام رکھتے ہیں اس کا ریلیشن کا اس کے بعد آپ یہ کیجئے کہ جو اس کی پرائمری کی ہے یعنی آئٹم کی وہ اس میں کر دیں اور اگر آپ دیکھیں جیسے اس میں نے کیا کیا کہ اسی پرائمری کی کو میں دوبارہ شامل کر لیا تو ہم نے کہا کہ آئٹم نمبر اور کمپوننٹ نمبر اب کمپوننٹ نمبر بھی بیسیکلی کیا ہے کہ وہ آئٹم نمبر ہی ہے لیکن وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس آئٹم میں یہ کمپوننٹ شامل ہے دوبارہ کہ جو آپ کے پاس آئٹم نمبر دو دفعہ سے کیا مراد ہے جو پہلی دفعہ آئٹم نمبر آ رہا ہے اس کا نام تو ہم نے رکھ دیا آئٹم نمبر اسٹیٹ وے اس کو بتا دیا کہ فلاں آئٹم نمبر اس کے بعد ساتھ رکھ دیا component number component number basically ایک فورن کی ہے جو کہ آئی ڈی ہے ایک اور کمپوننٹ کی جو کہ پہلے کمپوننٹ جس کی وہ کمپوننٹ جس کی آئی ڈی پہلے ایٹریبیوٹ میں ہے اس میں شامل ہے اور تیسرا ایٹریبیوٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے کوانٹٹی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے آئٹم میں جو دوسرا آئٹم ہے وہ کتنی تعداد میں شامل ہے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ڈسک ہیں ہمارا اگر اگر ہم ایک سی پی یو بناتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس ہمارا جو فرسٹ ایٹریبیوٹ میں کیا آئے گا سی پی یو کا آئیڈیا آئے گا سیکنڈ ایٹریبیوٹ میں کیا آئے گا آپ کے پاس ہارڈ ڈسک کی وہ آ جائے گی آئیڈیا آ جائے گا اور اس کی ذرا جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اوپر آئٹم سے ملے گی اور تیسرے نمبر پہ جو ایٹریبیوٹ ہے کوانٹٹی اس سے کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر سی پی یو میں کتنی ہارڈ ڈسک ہیں وہ ایک بھی ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں تو اس طریقے سے آپ ایک جو unary many to many relationship ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے by creating a separate relation separate table for the relationship اور جو پرائمری کی ہے آپ کی مین اس کی اینٹی ٹائپ کی وہ اس میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور آئے گی لیکن وہ اس کیس میں جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے اس میں وہ دو دفعہ بھی آ سکتی ہے اور اگر اس کا کوئی اور ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹ بنتا ہے اس ریلیشن شپ کا تو وہ بھی اسی ٹیبل میں ریلیشن میں آ جائے گا آئیے آگے چلتے ہیں یہ جو super type sub type relationship ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ this is an extension in the basic E R data model تو یہ چونکہ ایک اسپیشل ٹائپ کا ہمارا ریلیشن شپ ہے otherwise it is just like a normal relationship جیسے باقی ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں لیکن اس کی چونکہ خاص ایک ڈسکرپشن ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے while transforming into the relation data model پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی پہلا بیسک رول ہمارا چل رہا ہے کہ سیپریٹ ریلیشن یا tables are created for all the super type and the sub types ایک سپر ٹائپ تھی فرض کریں اس کی تین سب ٹائپس تھیں ایک آپ کا ریلیشن کریٹ ہو جائے گا سپر ٹائپ کے اگینسٹ اور جتنی آپ کی تین سب ٹائپ تھیں ان کے اگینسٹ بھی تین ریلیشن کریٹ ہو جائیں گے اسائن ریلیونٹ ریلیونٹ ایٹریبیوٹس اب ایٹریبیوٹ سے کیا مراد ہے کہ جو تینوں آپ کی سب ٹائپس ہیں ان کے جو کامن ایٹریبیوٹ تھے they were associated with the super type ہم نے کیا ہم کریں گے یہ کہ وہ ٹیبل وہ relation that is created against the super type تو وہ اس کے جو تمام ایٹریبیوٹس تھے وہ آ جائیں گے اس ٹیبل کے اندر جو ہمارا جو ٹیبل ہمارا کریٹ ہوا ہے سپر ٹائپ اگینسٹ اور جو باقی آپ کی انڈیٹ ٹائپس تھیں ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ہم کہنا چاہیے اسپیشلائزڈ یا اسپیشلائزیشن کے جو ایٹریبیوٹس تھے وہ ہر ایک کرسپونڈنگ جو ٹیبل کریٹ ہوا تھا ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں گے اینڈ مائنڈ اٹ جو اپروچ میں آپ یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں سپر ٹائپ سب ٹائپ کو ڈسکس کرنے کی دیٹ از ون پاسبلٹی اس کی اور پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو مختلف کتابوں کے اندر ملے لیکن ہم جو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور جو کہ کافی ایک ریزنیبل اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ تمام اگینسٹ ریلیشن سب کے اندر اور primary key of the super type is included in all relations that works for both the identity and the link یعنی وہ ان میں سے ہر ایک ریلیشن کے پرائمری کی کے طور پہ آئیڈینٹی کے طور پہ کام کرے گی ایک بات اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ دونوں کو لنک کرنے کے کام بھی آئے گی لنک کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کے پاس جو آپ نے ریلیشن کریٹ کیا ہے سپر ٹائپ کے اگینسٹ وہاں سے آپ نے ایک ریکارڈ دیکھا کسی اس کا ایک انسٹنس دیکھا now you want to see the particular sub type the particular specialization جو کہ اس انسٹنس کی ہے اس کے لیے آپ کو جو تین آپ کے sub types against relation create کیے تھے ان میں سے کسی ایک میں آئیں گے تو لنک کیسے کریں گے جو پرائمری کی ویلو آپ کو اس ریلیشن میں ملے گی جو کہ آپ نے سپر ٹائپ اگینسٹ کریٹ کیا تھا اسی کی ویلو کو لے کے آپ سب ٹائپ کے اندر آئیں گے یعنی سب ٹائپ کے نہیں نہیں اندر بلکہ اس ریلیشن کے اندر جو کہ آپ نے سب ٹائپ کے اگینسٹ کریٹ کیا تھا اور میں سے کسی ایک کے اندر یا ملٹیپل کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا جس جب ہم نے کہا تھا کہ اوور لیپنگ اور میوچلی جوائنٹ تو آپ ان ریلیشن میں جو کہ آپ نے سب ٹائپس اگینسٹ کریٹ کیے ہوئے وہ لنک بھی پیدا کرے گی وہی پرائمری کی ویلو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تین ریلیشن کریٹ کیے ہوئے ہیں سب ٹائپس کے اگینسٹ ان میں سے کس کے اندر ہمیں جانا چاہیے کس کے اندر دیکھنا چاہیے ظاہر ہے یہ تو ایک بری بات ہوگی اٹ بی ویسٹیج کہ یو ہیو آف کہ کس میں ہے تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ٹرم استعمال کی تھی ایک ایٹریبیوٹ استعمال کیا تھا ڈسکریمنیٹر کا discriminator attribute we include in the super type just to keep a track کہ اس پرٹیکولر انسٹنس کی جو اسپیشلائزیشن ہے یا جو اس کی اسپیسیفک ٹائپ ہے وہ کون سی ہے تینوں سب ٹائپس میں سے تو اس طرح سے آپ کو لنک مل جائے گا کہ جو آپ کے پاس ایک انسٹنس ہے سپر ٹائپ کے اندر اس کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ کس کے اندر ہے کیونکہ وہ جو ڈسکریمنیٹر ہے وہ آپ کو بتائے گا اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے اگلی سلائڈ اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس امپلائی ایک کنٹری ٹائپ ہے اور اس کی پھر تین جو ہے وہ سب ٹائپس ہیں جن میں سے ایک ہے سیلریڈ ایک ہے آورلی بیسز اور ایک ہے کنسلٹینٹ اس میں جو تمام کے جو کامن ایٹریبیوٹس ہیں that we have associated with the super type employee اور جو پیچھے آپ کی جو اسپیشل ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہر ایک ساتھ الگ الگ ایسوسیٹیڈ ہیں اب ہم نے جب ان کو ٹرانسفارم کیا تو چار ہم نے ریلیشن بنا لیے یہ چاروں کے وہی نام وہ تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے ساتھ آگے اور ساتھ ہی ہم نے جو ڈسکرپٹیو سوری جو ڈسکریمنیٹر ہے ہمارا اس کو ہم نے شامل کر لیا اس ریشن کے اندر جو کہ ہم نے سپر ٹائپ اگینسٹ کریٹ کیا تھا اور وہاں سے ہم یہ ڈینوٹ کریں گے کہ کسی بھی پرٹیکولر انسٹنس کی جو فردر ڈیٹیل ہے آیا وہ آورلی امپلائڈ ہے یا کہ وہ پرماننٹ ہے یا کہ وہ کنسلٹنٹ ہے وہ وہاں پہ اسٹور ہو جائے گا لائک لٹ سے کہ ہم نے کہا کہ پرماننٹ کے لیے پی کر دیا اور یا سیلڈ کے لیے ایس کر دیا اور آور کے لیے ایچ کر دیا اور کنسلٹنٹ کے لیے سی کر دیا تو وہاں سے یہ آ جائے گا اور ایون فرض کرے اگر ہمارے پاس ایک ایسا امپلائی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے تو ظاہر اس کیس میں ہم یہاں پہ کوئی اور کریکٹر فکس کر سکتے ہیں جس سے مراد یہ ہوگی کہ اس کا جو یہ پرٹیکولر انسٹنس ہے یہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی لنک نہیں ہے تو اس طرح this is how we implement the super type sub type relationship I hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کیسے ہم کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن سے ٹرانسفارم کرتے ہیں بناتے ہیں لیتے ہیں لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن اور آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا یہ ہے کہ you have got the E R database design جو design in the E R data model جس کو کہ آپ اپنا کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن بھی کہتے ہیں جو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن تھا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اس ڈیٹا ماڈل کے اندر جس کے اندر کہ آپ نے الٹیمیٹلی اپنے ڈیٹا بیس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے یعنی وہ ڈیٹا ماڈل جو آپ کے ڈی بی ایم ایس کا آپ کے ٹول کا ڈیٹا ماڈل ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ generally we use the relational data model as our logical database design tool تو ہم نے اس ٹاپک میں یہ پڑھا ہے کہ کیسے ایک ڈیزائن جو کہ ای آر ڈیٹا ماڈل میں تھا اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے اندر اور مائنڈیڈ ہمارے پاس ڈفرنٹ سچویشن ڈفرنٹ کنسٹرکٹس ہوتے ہیں ای آر ڈاٹا ماڈل میں جبکہ ہمارے پاس جو ریلیشن ڈاٹا ماڈل ہے اس میں ہمارے پاس صرف ایک کنسٹرکٹ ہے دیٹ از ریلیشن اور ٹیبل تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت ہمارے پاس ایٹریبیوٹس تھے سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا اینٹی ٹائپ کے ساتھ تو ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس اینٹی ٹائپ ہوتی ہیں ویک اور اسٹرانگ تو ان کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا سمپل رول یہی ہے کہ ہر اینٹری ٹائپ کے اگینسٹ آپ سمپلی کریٹ کر دیں ایک ریلیشن اسٹرانگ اگینسٹ بھی ایک ریلیشن ویک کے اندر بھی ایک ریلیشن لیکن اس کے بعد جو ویک اینڈی ٹائپ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی اپنی پرائمری کی ہے یا نہیں ہے اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف طرح کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو اس میں جو سمپل ہیں ملٹی ویلوڈ ہیں کمپوزٹ ہیں یا کمپیوٹرڈ ہیں ان کو مختلف ٹریٹمنٹس کیسے دیتے ہیں یہ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد ہم لوگ آئے ریلیشن شپ کے اوپر اور ریلیشن شپ کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو بیسک اس میں سگنیفیکینس ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اس کی کارڈنیلٹی کیا ہے اور اس کی ڈگری کیا ہے تو ڈگری سے ہم نے اسٹارٹ کیا پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا بائنری ریلیشن شپ سے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈفرنٹ کارڈنیلٹیز ہو سکتی ہیں one to many many to many اور ون ٹو ون اور ان تینوں سچویشن کو کیسے ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے ریلیشنس کے اندر بعض کے سیز میں ہم پرائمری فورن کی کا جو پیئر ہے اس کو استعمال کرتے ہیں to implement the relationship اور بعض کے سیز میں we create a new separate table for the relationship تو یہ ہم نے اس میں پڑھا اور اسی میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ جب ہمارے پاس اگر ایک ٹرنری ریلیشن شپ ہو جس میں کہ تین اینٹی ٹائپس انوالو ہیں اس کو بھی جنرلی ہم یہی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹیسپیٹنگ اینٹی ٹائپس ہیں ان کے اگینسٹ آپ کرتے ہیں ریلیشن کریٹ یعنی تین آپ کے ریلیشن بن گئے اور ایک ریلیشن جو ہے آپ سیپریٹلی کریٹ کریں گے فار دی ریلیشن شپ اور وہ کیا ہوگا کہ وہی رول جیسے بائنڈری میں تھا کہ جو پرائمری کیز ہیں آپ کی پارٹیسپیٹنگ اینٹی ٹائپس کی وہ بن جائیں گی as the composite primary key of this relation that you create against the relationship اس کے بعد فائنلی ہم نے پڑھا تھا کہ super type type sub relationship کو ہم کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی یہی تھا کہ آپ نے تمام جو اس میں ٹائپس ٹائپس انوالو انوالو ہیں ہیں اینٹی چاہے وہ سپر ٹائپ ہے یا سب ٹائپس ہیں ہر ایک against you create a separate table اور پرائمری کی جو ہے اس کو استعمال کریں گے as a primary key of all these all these اور وہ پرائمری کی جو ہے پرائمری کی کے طور پہ بھی استعمال ہوگی اور ایز اے لنک بھی استعمال ہوگی between the super type sub types یعنی وہ ریلیشن جو ہم کریٹ کریں گے فار دا سپر ٹائپ اور وہ ریلیشن جو ہم کریٹ کریں گے اگینسٹ دی سب ٹائپ اور پھر ساتھ ہی اس میں ایک ہم نے رول ڈسکس کر دیا ڈسکریمنیٹر کا جو آپ کو جس وقت آپ اس ریلیشن میں ہوں گے کہ جو ہے اگینسٹ دا سپر ٹائپ تو اس کا جب وہ ڈیٹا جو کہ تمام کے لیے موجود ہے جب وہ پڑھنے کے بعد اب جب آپ یہ دیکھیں گے اس کی فردر ڈیٹیل کے لیے میں کون سے ریلیشن میں جاؤں تو اس کے لیے آپ کو جو ڈسکریمنیٹر ہے اس کی ویلو سے پتا چلے گا کہ آپ نے کس پرٹیکولر ریشن میں جانا ہے فردر ڈیٹیل کے لیے تو this is how you get your logical database design from your conceptual database design data manipulation languages dear students جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمارا ریلیشن ڈیٹا ماڈل ہے اس کے تین میجر کمپونیٹس ہیں اسٹرکچرس مینیپولیشن لینگویج اور انٹاگریٹی کنسٹینٹس ان میں سے اسٹرکچرز اور انٹیگریٹی کنسٹینٹ ہم نے پڑھے تھے when we are studying the relation data model اور انہی دو کے بیسس پہ وی آلسو اسٹڈیڈ کہ ہم کیسے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کنسپچل ڈیزائن سے into the relation data model اور اس میں ان دونوں چیزوں کا یعنی اسٹرکچرز کا بھی اور انٹیگریٹی کنسٹینٹس کا بھی آپ نے استعمال دیکھ لیا اسٹرکچر جو ظاہر ہے وہ تمہارے پاس ریلیشن ہی ہے اس کو ہم نے یوز کیا ٹرانسفارم کرنے کے لیے اور جو انٹیگریٹی کنسٹینٹ تھا چاہے وہ اینٹی کا اسٹیٹ ہو چاہے وہ ریفرنشیل کا اسٹیٹ ہو ان کا ہم نے استعمال کیا جب ہم خاص طور پہ ریلیشن شپس کو امپلیمنٹ کرتے تھے تو ان کی پراپر امپلیمنٹیشن میں انٹیگریٹی کنسٹینٹس کا خاص طور پہ استعمال کیا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تیسرے کمپوننٹ کی اور وہ ہے ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز کا اس میں جو لینگویجز ہیں جو کہ بیسیکلی ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں چاہے وہ اس میں ڈیٹا کو کریٹ کرنا ہو ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں انٹر کرنا ہو یا اس میں ڈیٹا کوئی آپریشن کرنے ہوں یا کسی طرح کا آپریشن جو کہ آپ ڈیٹا پہ کرتے ہو جو ڈیٹا بیس میں ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج اب اس میں ڈفرینٹ بکس جو ہیں وہ اس کو اس کا جو ڈوڈکشن دیتی ہیں مختلف باتیں ڈسکس کرتی ہیں مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی جو ڈبیٹ جو کنفیوزنگ چیز بعض اسٹوڈنٹس کو نظر آتی ہے وہ ہے کہ پروسیجرل اور نان پروسیجرل لینگویجز آپ کو اکثر نظر آئے گا بکس میں کہ فلاں پروسیجرل نان پروسیجر پہلی بات تو یہ کہ دونوں میں فرق کیا ہے جو پروسیجرل لینگویجز ہیں ان کا بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہ ان کی کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ what to do and how to do اس میں آپ ہاؤ کا جو ہے کہ آپ نے کاپریشن کرنا تو اس کے لیے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے ان دا پروسیجر لینگویجز اور جو نان پروسیجرل ہیں ان کی خاص کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اس میں you only have to mention what to do not how to do how to do کا پارٹ جو اس پہ مینشن نہیں کرتے اب جو ہم ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز ہیں یعنی آپریشن کے لیے جو ہمارا ریلیشن ڈیٹا ماڈل ہے اس میں آپریشن کے لیے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے جو ایکسپٹیڈ ہے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے S Q L structured query language اس کے بارے میں تو ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن جو آپ کا ریلیشن ڈیٹا ماڈل ہے اس کے ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں right from the relation mathematics وہ دو میجر لینگویجز ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریلیشن الجبرا اور ریلیشن کیلکولس اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریلیشن الجبرا ہے وہ ہے ایک پروسیجر لینگویج اور جو ریلیشن کیلکولس ہے وہ نان پروسیجر ہے اس کے اندر جو ابھی ہم جو ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم پہلے وہی جو دو تھریٹیکل لینگویجز ہیں ان کو ٹچ کریں گے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا ایڈوانٹیج ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو میتھمیٹیکل پارٹ ہے آپ کے ریلیشن ڈیٹا ماڈل کا اس کی کمپلیشن ہو جاتی ہے from the study point of view کہ آپ نے جب میتھمیٹک ریلیشن پڑھے تھے تو ساتھ ہی آپ نے اس کی لینگویج بھی پڑھ لی تو ایک طرح سے وہ کمپلیشن ہو جائے گی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایسکیول ہے وہ بیس کرتی ہے الجبرا پہ پہ کیلکولس اگین ایک اور ڈبیٹیبل بات ہے بعض لوگ کہتے ہیں رشن الجبرا پہ ڈپینڈ کرتی ہے بعض کہتے ہیں رشن کیلکولس پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور کچھ یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں دونوں کے اوپر بیس کرتی ہے اس چیز کی میرے خیال سے اتنی سگنیفیکینس نہیں ہے کس پہ بیس کرتی ہے ایک ہو سکتا ہے یہ اسکالرلی ڈبیٹ تو ہو لیکن ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ یہ دونوں بیس کرتی ہے تو جب ہم یہ پڑھیں گے جو اس کی تھریٹیکل لینگویجز ہیں اور خاص طور پہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے جو ہمارے پاس ریشنل الجبرا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ایسکیول ہے جس کو اپنے پریکٹیکلی استعمال کرنا ہے اس کی ورکنگ کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اس کو پھر سمجھنے میں یا اس کو کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور ساتھ ہی یہ کہ آپ ان کے درمیان جو سملیرٹیز ہیں ان کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اس پارٹ میں ہم جو صرف تھریٹیکل ہیں لینگویج وہ پڑھیں گے اور مائنڈیڈ جب آپ ڈی بی ایم ایس استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ ایس سچ جیسے ہم یہاں کو پڑھیں ایسے استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ اس میں استعمال کرتے ہیں تو آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں algebra operation work on one or more relation to define another relation leaving original intact دیکھیے یہ آپ جو پراپرٹی یہ ایک بہت بیسک پراپرٹی ہے جو کہ ریلیشنل مینیپولیشن لینگویج کے بارے میں کہی جاتی ہے اور خاص طور پہ الجبرا اور اسی طرح کے بارے میں کہ they operate on relation and produce relation دوبارہ they operate on one or more and they produce a relation یعنی ہر جو آپ کا ریلیشن الجبرا ہے وہ آپریشن جو ہے اس کا ان پٹ جو ہوگا وہ ایک یا ایک سے زیادہ ریلیشن ہوں گے اور جو وہ آؤٹ پٹ کے طور پہ دے گا وہ ایک ریلیشن دے گا سنگل ریلیشن دے گا اور اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے اوریجنل ہیں اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ وہ ریلیشنس چاہے وہ ایک تھا یا ملٹیپل تھے جو کہ ان پٹ تھے اس آپریشن کو وہ اپنی اوریجنل حالت میں رہیں گے وہ انٹیکٹ رہیں گے وہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی یعنی جو آؤٹ پٹ آئے گا اس کا وہ ایک الگ ایک نیا ریلیشن ہوگا نہ کہ یہ کہ وہ جو آپ کے پارٹیسپیٹنگ تھے جو ان پٹ تھے ان کے اوپر کوئی وہ افیکٹ کرے گا both operand and results are relations so output from one operation can become input to another relation اب دیکھیے اس میں ایک اور بات یہ بھی شامل ہو گئی کہ جو آپ کے ان پٹ ہیں وہ بھی ریلیشن ان پہ پروسیس کیا اور جب آؤٹ پٹ ملا تو وہ بھی ریلیشن ہے تو اگر اسی سیکوینس کو فالو کریں تو یہ بات آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو آپ کے جو لیشن آپریشن ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کیسے کہ ایک کا جو ان ہے ایک کا جو آؤٹ پٹ ہے دوسرے کا پٹ بن جائے گا پھر دوسرے کا جو آؤٹ پٹ ہے تیسرے کا ان پٹ بن جائے گا اور یہ چینج آپ جتنے مرضی لیول تک لے جا سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے تھرو اس نے کہا کہ allows expression to be nested just in arithmetic this called closure کہ ایک جو ہے وہ آپ نیسٹنگ کر سکتے ہیں آپریشن کی five basic operation algebra selection projection Cartesian product union and set difference dear students relation data model کی مینیپولیشن لینگویج کے پارٹ کو آج ہم نے جسٹ ٹچ کیا اس کو انٹروڈکشن اسٹارٹ کیا ہے آج کے ہمارے اس لیکچر کا وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے آپ نے جو پانچ بیسک طرح کے آپریشن جو کہ ہمارے پاس ریلیشنل الجبرا سپورٹ کرتا ہے اس کو دیکھا اور ان میں خاص طور پہ جو پہلے تین ہیں یعنی سلیکشن پروجیکشن اور کارٹیشن پروڈکٹ یہ زیادہ امپورٹنٹ امپورٹنٹ تو نہیں کہنا چاہیے یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے آپ کو ان کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ ان کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے میں جس وقت آپ کو یہ پڑھاؤں گا تو ساتھ ساتھ جو ان کی ایگزامپلز ہیں جنہیں ہم جب اس کو ڈفرینٹ ریلیشن پہ اپلائی کریں گے تو ان کا کیا آؤٹ پٹ آئے گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ جو بھی آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے اس پہ جب آپ ایک آپریشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کو وہ ریزلٹ ملتا ہے تو جب آپ ایک ریلیشن کا کے اوپر جب آپ ایک آپریشن اپلائی کرتے ہیں اس کو آپ آؤٹ پٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی فنکشننگ جو ہے اس آپریشن کی اس آپریٹر کی وہ سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ریلیشنل الجبرا ہے خاص طور پہ وہ ریلیٹڈ بھی ہے آپ کے پاس ایس کیو ایل سے تو آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر اسی کے جو پراپر کانسیپٹ ہیں وہ آپ کو ایس کیو ایل میں بھی ہیلپ فل ہوں گے ہمارے پاس جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں ان میں سے جو ریکارڈو کی کتاب اگر آپ کو دیکھیے تو ریکارڈو کی کتاب میں اس نے جو ریشنل الجبرا ہے اس کو بھی نہایت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے ایس کیو سے پہلے ہی تو آپ اگر اس پہ بھی دیکھیں ایگزامپل وغیرہ کو اور اس کی ورکنگ کو آپ کو وہاں سے بھی سمجھ آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی میتھمیٹکس کی بک سے اگر آپ ریشنل الجبرا کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس سے وہاں سے بھی ہیلپ مل سکتی ہے تو چونکہ اب آپ پریکٹیکلی ڈیٹا بیس پہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں نا you are going you are entering to a stage you be practically implementing different operation on the tables اور ریلیشنز تو اس لیے اب آپ یہاں سے چیزوں کو زیادہ سے یا زیادہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں اور ظاہر ہے کہ جو ان سب کانسیپٹ سے کلیئرٹی ہے وہ پچھلے کانسیپٹ سے کلیئرٹی پہ بیس بھی کرتی ہے اس لیے آپ کو جو ریلیشنل ماڈل کے بیسک کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے اب ان آپریشن کے بارے میں ڈسکشن ہم اپنے لیکچر میں کریں گے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ